جناب اکریمہ راوی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مزمل کی تفسیر میں فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہو کو اسی سورت کی دوسری آیت علم اللن تحسوہ فتاب علیکم فقرعو ما تیسر من القرآن نے منسوخ کر دیا اور ناشئت اللیل سے رات کے ابتدائی حصے میں جاگنا مراد ہے اور صحابہ کرام کی نماز یعنی قیام اللیل رات کے ابتدائی حصے میں ہوا کرتی تھی اور اس وقت میں اللہ کا فرض کردہ قیام اللیل ٹھیک ٹھیک ادا کرنے میں زیادہ آسانی ہے کیونکہ سو جانے کے بعد انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ کب بیدار ہوگا یا نہ بیدار ہو سکے گا وہ عقو مقیلا و مقیلا کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے اور ان لکف النہاری سبحن طویلا سے مراد لمبی فرصت ہے یعنی دن کے وقت دنیاوی امور میں مشغولیت ہوتی ہے اس لیے رات کا وقت عبادت میں لگاؤ سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چار